جناب عبد الرحمن بن غنم نے کہا کہ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا میں تمہارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ بیان کروں چنانچہ انہوں نے بتایا کہ آپ نے اقامت کہی پھر مردوں کی صف بنائی اور پھر بچوں کی صف ان کے پیچھے بنائی اور انہیں نماز پڑھائی اور ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی پوری نماز بیان کی پھر فرمایا ایسی ہی نماز ہے عبد نے کہا میرا خیال ہے کہ آپ نے فرمایا تھا ایسے ہی ہے نماز میری امت کی سننے ابو داود حدیث نمبر 677